یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے